نمبر چودہ اگر تین رکت والی نماز ہے جیسے مغرب کی نماز یا چار رکت والی نماز ہے جیسے اثر اور عشاء کی نماز تو پہلے تشہد یعنی دو رکت کے بعد والی بیٹھک میں تحیات اور درود پڑھنے کے بعد گھٹنوں پر سہارا لیتے ہوئے رف الدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے اور جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھے اور صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ثابت ہونے کے سبب کبھی کبھار ظہر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی قرآن آیات پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے پھر مغرب میں تیسری رکعت کے بعد اور زہر اثر اور عشاء میں چوتھی رکت کے بعد تحیات اور درود پڑھے اور جہنم کے عذاب قبر کے عذاب زندگی اور موت کے کے فتنے اور مسیح دجال فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے اور دعائیں کرے جیسا کہ اس کا تذکرہ دو رکت والی نمازوں میں ہو چکا ہے اور یہ دعا بھی کرے اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اے اللہ تو اپنے ذکر شکر اور اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما اس آخری بیٹھک میں تورک کرے تورک کی صفت یہ ہے کہ اپنے بائیں پیر کو داہنے پیر کے نیچے سے نکال کر زمین پر بیٹھے اور اپنے داہنے پیر کو کھڑا رکھے آخری رکت میں بیٹھنے کی یہ صفت ابو حمید سعدی کی روایت میں وارد ہے پھر اپنے دائیں اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرے تین بار استغفر اللہ کہے میں اللہ کی بخشش چاہتا ہوں اور یہ دعا پڑھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا زلجلال والاکرام لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنى لا إله إلا الله المخلصين له الدين ولو كره الكافرون اي الله تو سلام ہے اور تجھی سے سلام ہے اے صاحب تعظیم و اکرام تو بابرکت ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لیے بادشاہت ہے اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی شان والے کی شان تیرے نزدیک کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی اللہ کی مدد کے بغیر نہ کچھ کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کسی چیز سے بچنے کی قوت اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کی ساری نعمتیں ہیں اور اسی کے فضل و احسان ہیں اور اسی کے لیے بہترین حمد و ثنا ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہم اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہیں گرچہ اسے کفر کرنے والے ناپسند کریں اس کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور تینتیس بار اللہ اکبر کہے اور ایک بار لا لا الہ الا اللہ وحدہ شریک لہ لہ الملک الحمد وہو علا کل شئین قدیر کہہ کر سو کا عدد پورا کرے پھر آیت الکرسی پڑھے اللہ لا لا الہ الا الا هو الحی القیوم تاخذہ ولا نوم لہ ما فی فی السماوات الارض من ذا عنده اللہ خزن ما مافات منظیم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند اسی کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت سے تھکتا اور نہ اکتاتا ہے وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو پچپن اور ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نہ اسے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے سورہ فلق پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن ومن ومن شر شر شر غاسق اذا وقب النفاسات في العقد حاسد حسد آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے اور اندھیری رات کی تائیکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی اور حسد کرنے والوں کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے اور سورہ ناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل برب الناس الناس الناس ملک الہ من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنت والناس آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہونے کے سبب ان تینوں صورتوں کو فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تین تین بار پڑھنا مستحب ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہونے کے سبب فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ذکر شدہ اذکار کو پڑھنے کے بعد دس بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و یمیت ہوا علا کل شئین قدیر پڑھنا بھی مستحب ہے صحیح مسلم میں موجود عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی روشنی میں امام تین بار استغفر اللہ اور اللہم انت السلام السلام تبارکت تبارک ذلجلال والاکرام پڑھنے کے بعد مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لے پھر باقی ذکر و اذکار کو مکمل کرے یہ سارے ذکر و اذکار فرض نہیں بلکہ سنت ہیں ہر مقیم مسلم مرد و عورت کے لیے بارہ رکت سنتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے ظہر سے پہلے چار رکت اور بعد میں دو رکت مغرب کے بعد دو رکت عشاء کے بعد دو رکت اور فجر سے پہلے دو رکت اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور یہی رواتب اور موقدہ سنتیں کہلاتی ہیں صحیح مسلم میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رات و دن میں بارہ رکعت سنتیں پڑھی تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے مسلم امام ترمیزی نے اس حدیث کی روایت میں یہی معنی ذکر کیا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا البتہ سفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کی سنت کو نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ صرف فجر کی سنت اور وطر کی پابندی کیا کرتے تھے اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے چنانچہ فرمان باری تعالی ہے لقت حسنہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلی جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو بخاری اور اللہ تعالی توفیق دینے والا ہے وصل اللہ علی نبینا محمد بن عبد اللہ صحابی و اتباحی بے احسان الدین وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين